کرم ہے ان کا کرم ہے بولو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دانا میں تسکین دلو جا باطن میں میرا جے دلو جا ظاہر میں تسکین دلو جا باطن میں میرا جے دلو جا نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے بولو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے میں نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا میں تو برا میری میں تو برا ہوں لے میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے بولو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور خالد میں سے اتنا گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے بولو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت میں کیا اور کیا میری حقیقت ارے سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن علاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو عشق نبی کون کی کونے عشق نبی بخشش کی زمان عشق نبی کون کی کونے نبی بخشش کی شمان اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم بولو ان کا کرم رہ ان کا کرم تھے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو رش کے جینا کی گلیاں ہر سلڈا پھر دو سے بدام رش کے دینا باقی گلیاں رش کے جینا باقی گلیاں ہر سلڈا پھر دو سے بدام رش کے جینا گلیا ہر سلام پھر دوسرے بتام چاروں طرف انوار انبار عالم دیکھو چاروں طرف عالم چاروں طرف کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا اکرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہاں ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا گا خالد میں صرف نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم